ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين اور یقیناً اے بنی اسرائیل تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں پہلے اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واضح نصیحت کا سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہودیوں کا عبرت ناک انجام اس واقعے کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ سور آراف میں آئے گا جہاں اللہ نے فرمایا وسلحمان کینت حاضرت البحر آخر آیا وہیں اس کی تفسیر بھی پوری بیان ہوگی انشاءاللہ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھیں تو انہوں نے ہیلا کیا گڑھے کھود لیے رسیاں اور کانٹے ڈال دیے ہفتے والے دن وہ آ گئیں یہاں پھنس گئیں اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھیں بلکہ دل مسق ہو گئے تھے یہ صرف بطور مثال کے ہے جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی ہے لیکن یہ قول غریب ہے یعنی قابل قبول تو نہیں اور قرآن کریم کے واضح الفاظ کے بھی خلاف ہے اس آیت پر پھر سور آراف کی آیت وس الحم الآخری پر اور وجہ عالمین القردہ پر نظر ڈالو ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور ہو گئے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد عورت دم والے بندر ہو گئے تھے آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے جو لوگ انہیں اس مکر و حیلے سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں منع کرتے تھے تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی تین دن سے زیادہ کوئی مسق شدہ قوم زندہ نہیں رہتی یہ سب بھی تین دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتے ہیں اور جسے جس طرح کا چاہے بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب و غصے سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنے دنیاوی اور اخروی عذابوں سے ہمیں نہ دے آمین خاصین کا معنی ذلیل اور کمینہ ہے ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنما وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے ان پر جمعے کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور اچھلتی کودتی رہتی تھیں باقی دنوں میں کوئی نظر بھی نہیں آتی تھیں ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ قیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی اور لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑے کھود لیے ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور ہو گیا جو مصلحت وقت برتنے والے اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے وہ نہ تو ان کا پورا ساتھ دیتے نہ ان کا شکار کھیلتے تھے نہ شکاریوں کو روکتے تھے بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واض و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے یا سخت عذاب کریں گے اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے انہیں منع کر چکے جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو منع کرنے والے جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں بالآخر اس مسلم جماعت نے اس حیلہ ساز فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان ہیرا جو نافرمانوں کے لیے اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی ایک دن جب یہ مسلمان سو کر اٹھے دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا دیکھا کہ وہ تمام لوگ عورتوں اور بچوں سمیت بندر بن گئے ہیں ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہے اور اندر وہ تمام انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں مرد بڑے بندروں کی صورت میں عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے یہ فلاں عورت ہے یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ اتاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو مصلحت پسند انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا صرف وہی لوگ باقی بچے جو منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیات وغیرہ شاہد یعنی گواہ ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے نہ یہ کہ معنوی مسخ تھا یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے جیسے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئیں اللہ عالم فجالہ میں ہا کی ضمیر کا مرجع قردہ ہے یعنی ہم نے ان بندروں کو عبرت کا سامان بنایا یا اس کا مرجع حیتان ہے یعنی ان مچھلیوں کو یا اس کا مرجع عقوبہ ہے یعنی اس سزا کو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرجع کریا ہے یعنی اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت ناک امر بنایا اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ کریا مراد ہے اور کریا سے مراد اہل کریا یعنی اس بستی کے رہنے والے وہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا نکالن کہتے ہیں عذاب و سزا کو جیسے اور جگہ ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سبب بنایا آگے پیچھے والی بستیوں کے لیے جیسی اور جگہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا الْقُرَى اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائی تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں اور ارشاد ہے اولم ارد اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کی موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک واقعہ دلیل راہ بن جائے گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلوں پچھلوں کے لیے یہ ایک سبق ہے لیکن ظاہر ہے گزرے ہوئے اگلے لوگوں کے لیے یہ واقعہ گو کتنا ہی زبردست عبرتناک ہو دلیل نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ تو گزر چکے تو صحیح قول یہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے یعنی آس پاس کی بستیاں اور یہی تفسیر ہے ابن عباس اور سعید بن جبئی رحمہ اللہ کی واللہ عالم اور یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایسے گناہوں کے لیے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا لیکن صحیح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی آس پاس کی بستیاں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ اور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو تمہارے اطراف ہیں اور فرمان ہے ولا ولاَ الدین کفرو اور فرمان ہے افلا یرَنطل الارض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبی الغرض یہ عذاب ان کے آنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے اور اسی لیے فرمایا وہ مئو عد یعنی یہ بعد کے آنے والے پرہیزگاروں کے لیے عبرت کا سامان ہے یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزا ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے اور ان کے مکر و فریب سے حرام و حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئی اب جو ایسا کرے گا ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائیں ایک صحیح حدیث میں امام ابو عبداللہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم مہارم اللہ بھی یعنی تم لوگ وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی فقہ ہیں